ہے تو جو زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے انکار کرتا ہے تو اس کو منافع ہیں یہاں بنیادی طور پر انسانوں سے خطاب فرماتے چار قسم کے لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے ایک گروہ کفار کا کافروں کا گروہ کہ ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کفر و شرک کو چھوڑ دو دوسرا گروہ منافقین کا اس کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ تم نفاق چھوڑ دو زبان سے اقرار کر رہے ہو تو دل سے بھی خلوص کے ساتھ اللہ کی معبودیت کا اقرار کرنے والے بن جاؤ اس کے بعد جو متقی ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک گروہ وہ ہے کہ جو تقوی میں کمزور ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو تقوی میں مضبوط ہے جو تقوی میں مضبوط ہے اس سے تو خطاب یہ ہے کہ تم اسی حالت پر استقامت کے ساتھ قائم رہو اور جو کمزور ہے اس کو اس بات کی دعوت ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا قرب بڑھاؤ تاکہ تم پوری طرح سے فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا اور ان کو اپنی عبادت کی دعوت دی اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ دیکھو کہ عبادت کس کی کی جائے گی رب کی رب کون ہے کہ جس نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تمہاری ساری ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ اس ذات کی عبادت کی جائے پھر وہ ذات کیسی ذات ہے اس سے پہلے رقوع میں دیکھیں کہ اللہ نے اس کا اختتام فرمایا ہے قدیر پہ کہ اللہ تبار و تعالیٰ نہایت قدرت رکھنے والا ہے اور اس رقوع کا اختتام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالیم پہ عالم کہتے ہیں نہایت جاننے والا اب یہ بات معلوم ہو کہ عبادت کس کی کی جائے گی عبادت اس کی کی جائے گی جس کے اندر تین باتیں پہ جاتی ہیں پہلی بات یہ کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور وہ حاجت روا ہو اور مشکل کشا ہو سب کی حاجات کو پورا کرنے والا دوسری بات یہ کہ وہ سب کچھ کر سکنے والا ہو قدرت کامل قدرت رکھنے والا ہو اور تیسری بات یہ کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہو جس کے اندر یہ تین باتیں موجود ہوں کہ وہ خالق بھی ہے خالق بھی ہے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ تین باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس یوں سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ معروف کون ہے کہ جس کے اندر چار باتیں پہ جاتی ہیں پہلی بات یہ کہ وہ پیدا کرنے والا دوسری بات یہ کہ ساری ضروریات کو پورا کرنے والا اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکنے والا اور چوتھی بات یہ وہ سب کچھ جاننے والا تو جب یہ چار باتیں موجود ہوں تو پھر اس کی عبادت کی جائے گی اور وہ یہ چار باتیں کس کے اندر موجود ہیں وہ اللہ کے اندر جب اللہ کے اندر موجود ہیں تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کی جائے گی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ان حقائق کی طرف متوجہ فرمایا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ایک اور اشارہ فرمایا کی کہ یہاں فرمایا کہ عبادت کرو تم اپنے رب کی وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے ولزین قبل ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے اب یہاں دیکھیں کہ یہاں بعد والوں کا ذکر نہیں جب یہ قرآن مجید نازل ہوا اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کو تو اللہ نے پیدا کیا اور جو دنیا سے چلے گئے تھے ان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا یہ ذکر فرما دیا اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے بعد جو ہم بعد والے ہیں تو ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے لیکن بعد کا ذکر نہیں فرمایا جب بعد کا ذکر نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ خطاب ہے امت سے جب خطاب امت سے ہے تو اس کے معنی ہے اس امت کے بعد کوئی امت نہیں اور امت بنتی ہے نبی سے تو جب امت اور نہیں ہوگی تو اس کے معنی ہے نبی کوئی اور نہیں آئے گا تو نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل تو یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان فرمائی یہاں تین چیزیں بیان فرمائیں زمین کو دیکھو آسمان کو دیکھو بارش کے نظام کو دیکھو اور اس بارش سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نباتات کو دیکھو یہ کام کون کر رہا ہے جو یہ کام کر رہا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں اب یہ کہ جب عبادت اللہ کی کرنی ہے کس طریقے پہ کرنی ہے ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق عبادت کرے گا نہیں اب یہاں فرمایا کہ عبادت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے وہ اللہ کے نمائندے ہیں اب یہاں فرمایا کہ جب اللہ کے نمائندے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے تو اللہ کے نمائندے فرمایا کہ اس کی دلیل معجزہ ہے اور سب سے بڑا معجزہ بھائی ان کو فیروئی بھی اما نزلہ اللہ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید قرآن مجید معجزہ نہیں نبی علیہ السلام کا اپنا بنا ہوا کلام ہے فرمایا کہ اگر تم اس کو نبی علیہ السلام کا کلام مانتے ہو تو سارے مل جب اپنے سارے حمایتیوں کو جمع کر اور اس جیسی ایک صورت چھوٹی سی بنا کر دکھا دو تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص صورت بھی نہیں فرمائی یہ صورت تھی ایک صورت چھوٹی سی یہ بنا کر دکھا دو پھر آگے فرمایا کہ نہیں اگر تم نہ بنا سکے اگر تم نہ بنا سکے پھر آگے خود جواب دیا کہ تم بنا ہی نہیں سکتے کبھی بھی تم نہیں بنا سکتے تو اتنا بڑا چیلنج ہے اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اتنا بڑا چیلنج ہے تو یہ عرب والے اس جیسا کلام بنا کر دکھا دیتے اتنے بڑے چیلنج کے باوجود بھی نہ بنا سکنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن نجیب نبی علیہ السلام کا اپنا کلام نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور علیہ السلام کا معجزہ ہے پھر اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو تاکہ جنت کی خوشخبری پانے والے بن جاؤ یہاں جس گروہ کا رد فرمایا اللہ نے وہ نیچریت ہے نیچری یہ ایک گروہ ہے جس کا قائد سر سے زیادہ مسئلہ ہے ان کا کہنا ہے کہ جنت جہنم کا کوئی وجود نہیں جنت اور جہنم احساس کا نام ہے جنت نہ کسی جگہ کا نام ہے نہ جہنم کسی جگہ کا نام ہے یہ انسان کے اپنے احساسات ہیں خوشی کا احساس ہو تو جنت ہے اور اگر افسوس اور ملامت کا احساس ہو تو جہنم ہے تو اللہ نے یہاں اس بات کا رج فرما دیا کہ جہنم بھی ایک مقام ہے اور جنت بھی ایک مقام ہے تو یہاں فتنہ نیچریت اس کا رد ہے قرآن مجید میں ہر فتنے کا رد موجود ہے تو جیسے جیسے فتنے ظاہر ہوتے ہیں ان عمرت قرآن مجید میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے صفحہ نمبر سات پر اسی رکوع کے اندر ان اللہ علیہ جی ان مثلاً ماں بہت دوسرے اعتراض کا جواب تھا دوسرا اعتراض یہ تھا اگر قرآن مجید اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر مکھی وغیرہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا اللہ تو بڑا ہے جب اللہ بڑا ہے تو اس کے کلام میں بڑی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے چھوٹی چیز کا ذکر نہ ہوتا تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ کلام کا کمال یہ ہے کہ کلام حالات کے بعد کی مناسبت سے ہوتا ہے جب اللہ نے حقیر چیز کو بیان کیا تو اس کے لیے مثال بھی تو حقیر چاہیے تو لہذا یہ خامی ہوتی کہ مثال بڑی چیز کی تھی اور اللہ تبار تعالیٰ نے دی چھوٹی نہیں ہر بات اپنی جگہ پہ مناسبت کے ساتھ موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کا ذکر بھی کرے قرآن مجید کے اندر جہاں مثال مچھر کی مناسب ہوگی وہاں اللہ مچھر کی مثال بیان کرے گا جہاں مکھی کی مثال ہوگی وہاں مکھی کی مثال بیان کرے گا جہاں پہاڑ کی مثال کی ضرورت ہوگی وہاں پہاڑ کی مثال بیان کرے گا تو میں یہ قرآن مجید پہ جو اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اعتراض قرآن مجید کی تائید کے اندر ہے کہ قرآن مجید میں ہر بات اپنی مناسبت کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ انسان کا کلام نہیں یہ خالی کے کائنات کا کلام اس کے بعد اللہ تبارک بتانے نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بات ہم نے بیان کی ہے اس کو مانتے ہیں یہ ہیں نجات پانے والے اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس پہ سوال کرتے ہیں فرمایا جو سوال سوال در سوال کرتا چلا جائے وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا وہ بھڑکتا ہوا جائے پھر اللہ تبار تعالیٰ نے یہ وادشاط فرمائی کہ دیکھیں کہ تمہاری دو ذمہ داری ہیں ایک ذمہ داری تمہاری ہے عبادت کی عبادت کیا ہے اپنے رب سے تعلق رکھنا اور دوسری ذمہ داری تمہاری ہے حقوق العباد کو ادا کرنا کہ اپنے رشتے دار والدین بہن بھائی اولاد ان کے بیوی شوہر ان کے حقوق کو ادا کرنا کہ اللہ نے جہاں حکم دیا ہے ملنے کا وہاں ملنا ہے اور اللہ نے جہاں حکم دیا ہے علیحدگی کا تو وہاں علیحدہ ہونا ہے تو فرمایا کہ فساد علیحدہ ہونا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ملنے میں فساد ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے تو کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ دوستی نہیں اگر یہ دوستی کرو گے تو یہ اصلاح نہیں یہ سلو نہیں یا کس سے جنگ ہوگی یہ رب سے جنگ ہوگی فرمایا کہ یہ فساد پیدا ہوگا زمین کے اندر اور اگر تم اللہ کا نظام نافذ کرو گے کافروں اور منافقوں سے دوستی نہیں رکھو گے ان کے خلاف جہاد کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا زمین کے امن و امن قائم ہوگا فرمایا کہ اللہ کا حق ہے تو اس کا حکم مانا جائے کہ اس بات پہ غور کرو کہ تمہارا وجود نہیں تھا اللہ نے تمہیں وجود عطا فرمایا فرمایا یہ جو وجود ہے یہ تمہارا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا کب کہ اللہ تبار بطالہ جب تمہیں موت دے گا تو میں جب تمہیں اللہ موت دے گا اور موت دینے کے بعد پھر اللہ تمہیں کیا فنا کر دے گا نہیں تو میں پھر تمہیں کھڑا کرے گا پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے پھر حساب کتاب ہوگا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت بیان کی قرآن مجید کا معجزہ ہونا بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا تو یہی بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کے عقائد سے تلوقتی ہیں اور اس حقوق کے اندر یہ چار باتیں موجود ہیں اس کے بعد <clears throat> صفحہ نمبر سات کے آخر اور صفحہ نمبر آٹھ بقال ربلا خلیفہ کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ صاحب السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا اس سے پہلے انسانوں کو حکم دیا ہے عبادت کا اب اس رکوع کے اندر ذکر فرمایا ہے خلافت کا اس سے کیا معلوم ہوا یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان دنیا میں آیا ہے دو کاموں کے لیے عبادت کے لیے اور خلافت کے لیے عبادت کیا ہے عبادت ہے اللہ تبارک کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہے عبادت اور خلافت کیا ہے اللہ تبارک کی عبادت کا ماحول پیدا کرنا اللہ تبارک کی عبادت کا ماحول پیدا ہوگا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ماحول پیدا ہوگا تین چیزوں سے دعوت اور تبلیغ سے کہ لوگوں تک آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اور جو ماننے والے ہوں گے اس کو قبول کر لیں گے پھر دوسرا کام تعلیم کہ جو لوگ مان رہے ہیں ان کو آپ تعلیم دیں گے طریقہ سمجھائیں گے تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کریں تیسرا کام جو رکاوٹیں بن رہے ہیں خود بھی قبول نہیں کرتے دوسروں کو بھی عبادت نہیں کرنے دیتے ان سے آپ صفایا کریں گے جیسا کہ جو باغبان ہے کا باغ کا مالی ہوتا ہے وہ ان کانٹوں کو ان جھاڑیوں کو کاٹ دیتا ہے کہ جو صحیح درختوں تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو پھر جہاد اور کتاب کا عمل ہوگا میں کہ یہ عمل ہوں گے جس سے ماحول پیدا ہوگا عبادت کا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا انسان کو عبادت تو ساری مخلوقات کر رہی ہے لیکن انسان کی عبادت کو انسان کو عبادت میں امتیاز حاصل ہے وہ امتیاز کیا حاصل ہے امتیاز حاصل ہے کہ دیکھیں کہ فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ایک جماعت ہے جو قیامت تک کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو رکوع کی حالت میں قیامت تک اللہ کا ذکر کرتی رہی تھی ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو سجدے کی حالت میں ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو بیٹھنے کی حالت میں اللہ نے یہ چار حالتیں انسان کو ایک ہی نماز میں عطا فرما قیام روکو سجدہ قادہ ایک ہی نماز کے اندر اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی پھر اس کے بعد دیگر مخلوقات ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ درختوں کو دیکھیں یا کھڑے ہونے کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں آپ دیکھیں جانوروں کو یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ سب جھکی ہوئی رکو کی حالت کے اندر ہے آپ دیکھیں حشرات العرض کو کیڑے مکوڑے یہ سجدے کی حالت میں ہیں اور پہاڑوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو بیٹھنے کی حالت میں نظر آئیں گے اور یہ مخلوقات کی ساری عبادتیں اللہ نے جمع فرما دی انسان کی ایک نماز کے اندر تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمت انسان کو امتیاز کی عطا فرمائی پھر انسان کی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم کلام قرآن مجید کی قرأت ہے اور اس نعمت کو کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت میں جامع بنایا لیکن خلافت میں انسان کا کوئی شریک نہیں کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں خلیفہ بنانے لگا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آگے کوئی اعتراضات سوالات خود وقت ختم ہو جائے گی کہ میں زمین پہ اپنا نائب خلیفہ بنانے لگا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا ہے بظاہر اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو کام بھی کرو مشورہ کر کے کرو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ فرشتوں کو یہ بات محسوس ہونا ہے کہ ہم خلیفہ ہمیں ہونا چاہیے اور پھر فرشتوں کے اندر ایک بات ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری اطاعت و فرما برداری تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی اطاعت و فرما برداری کو بھی واضح فرمانا تھا اور ان کی جو یہ بعد میں خواہش ظاہر ہونی تھی کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں خلیفہ ہمیں ہونا چاہیے تھا پہلے ہی گفتگو ہو گئی تاکہ ذہن پہلے ہی صاف ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کہ ہم تیری تصویر بیان کر رہے ہیں تیرا ذکر کرتے ہیں تیری اطاعت کرتے ہیں تو جس کو تو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے اس کے اندر کون سی صفت ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ اسے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی فرمایا کہ اس کے اندر جذبہ محبت ہوگا اور اس کے اندر جذبہ نفرت ہوگا محبت اور نفرت یہ دو جذبے اس کے اندر موجود ہوں گے فرشتوں کے اندر نہ محبت کا جذبہ ہے نہ نفرت کا جذبہ تو اس پہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے محبت کے جذبے کی وجہ سے دنیا کی چیزوں سے وہ محبت کرے گا کیونکہ خلیفہ زمین کا ہوگا تو زمین کی جو نعمتیں ہیں ان سے محبت کرے گا جب محبت کرے گا تو چیزیں کم ہوں گی چاہنے والے زیادہ ہوں گے تو آپس میں لڑائی ہوگی تو آپس میں جب لڑائی ہوگی تو نفرت پیدا ہوگی جب نفرت پیدا ہوگی تو کہے گا کہ اس کا وجود میں ختم کر دوں تاکہ میرے لیے چیز حاصل کرنا آسان ہو جائے اس نفرت کے جذبے کی وجہ سے خونریزی پیدا ہوگی تو یہ زمین میں خلیفہ کیا بنے گا یہ تو زمین میں فساد کرے گا اور خونریزی کرے گا جبکہ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو امن و امن کو قائم کرتا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جواب اشار فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہوں ان کو اللہ دو طرح جواب دیتا ہے ایک جواب ہے حاکمانہ فرمایا کہ انی عالم مالا تعالم یہ حاکمانہ جواب میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے بس تسلیم ہو گئی بات کی جب اللہ نے کہہ دیا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب اعتراض کی کوئی گنجائش بات نہیں یہ وفاداروں کا طریقہ اللہ نے بدلا تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیمانہ جواب دیا کہ بات سمجھا بھی دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو علم عطا فرمایا جب علم عطا فرمایا تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان ہاں لیا ہے یا میں مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں کہ غلط فہمی اس سلسلے میں پیدا نہ ہو مثال بہرحال میری اپنی ہے لیکن بات کو اس سے واضح کیا جا رہا ہے کہ علم بنیادی طور پر دو قسم کا ہے ایک ہے خبر ایک ہے اشتہاد ایک ہے خبر ایک ہے اشتہاد خبر کیا ہے اور اشتہار کیا ہے کہ دیکھیے کہ ایک جانور ہے وہ جانور ایسا ہے کہ اس کی آواز اس انداز کی ہے کمر یوں اس کی جھکی ہوئی ہے اور اس کی ڈاڑھیں اس انداز کی ہیں اور جس چیز کو منہ میں لیتا ہے اس کو ہلاک کرتا ہے یہ نشانیاں بتا دیں خبر ہو گئی اب جناب جب دیکھا شیر کو یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور یہ بتا دیا گیا کہ اس جانور کو شیر کہتے ہیں اب اس نے جب دیکھا ایک طرف شیر کھڑا تھا ایک طرف بلی تھی ایک طرف شیر تھا ایک طرف اونٹ تھا تو اس نے نشانیوں سے پہچان لیا کہ یہ شیر ہے اس کو کہتے ہیں اشتہادی صلاحیت اللہ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو علم عطا فرمایا خبر دے دی خبر کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اشتہادی صلاحیت پیدا کر دی اب فرشتوں کو اللہ نے علم دیا کہ یہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تھا کسی خاص کمرے میں لے جا کے نہیں سکھایا تھا فرشتے تو وہاں موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم سکھایا فرشتوں کی موجودگی میں جب علم سکھا دیا فرشتوں کی موجودگی میں کہ یہ کیا ہے یہ کتاب ہے آدم علیہ السلام کو بتا دیا یہ کتاب ہے فرشتوں نے بھی دیکھ لیا یہ کتاب ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا فرشتوں کا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے جیسے مثال کے طور پر پھر میں عرض کر دوں کہ اسٹیل کا گلاس ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے دکھا دیا ایک مثال کہ دیکھو اس کو گلاس کہتے بات ہو گئی اب اللہ تبارک مطالعہ نے فرشتوں کے سامنے پلاسٹر کا گلاس رکھ دیا اس کو کیا کہتے ہیں انہوں نے تو اسٹیل کا گلاس دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ اس کا تو ہمیں پتہ نہیں آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں گلاس کہتے ہیں کیسے کہ جو اسٹیل کا گلاس تھا وہ میں نے دیکھا گلئی کے اندر تھا اونچائی کے اندر تھا نیچے سے بند تھا اوپر سے کھلا تھا یہ بھی ویسا ہے اس لیے اس کو بھی گلاس کہتے ہیں یہ ہے اشتہاد تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو خبر دی خبر کے ساتھ اشتہادی صلاحیت عطا فرمائی اور فرشتوں کو خبر تو دی لیکن اشتہادی صلاحیت ان کے اندر نہیں رکھی اب نہیں رکھی تو اللہ نے فرق بتلا دیا کہ خلافت میں نے اس لیے اس کو دیا ہے کہ اس کے اندر اشتہادی علم موجود ہے اور فرشتوں کو کیا کہنا چاہیے تھا فرشتوں کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ اے اللہ کہ ہم کیسے جواب دیتے آپ نے ہمیں تو سمجھایا نہیں تھا بتایا نہیں تھا یہ بات فرشتوں نے نہیں کہی کس نے کہی دور حاضر کے مفکرین نے کہی کہ جب فرشتوں کو اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ فرشتے کیسے جواب دیتے یہ امتحان مناسب ہے کہ ایک طالب علم کو بتا دیا جائے دوسرے طالب علم کو جواب نہ بتایا جائے تو جس طالب علم کو بتا دیا تو یہ انصاف ہے نوز اللہ منظالی کہ اللہ پر اعتراض کرنے والے فرشتوں نے وہاں کیا کہا سبحانہ کلّلما علامہ علم تنا کہ اللہ ہم تو وہی بات جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتا دی اب اگلی بات کیا تھی کہ تو نے ہمیں بتایا نہیں نہیں ان کا العلیم کہ اللہ کہ تو جانتا ہے کہ کس کے اندر صلاحیت ہے اور کس کے اندر صلاحیت نہیں پھر یہ نہیں کہ آگے الحکیم ہمیں کوئی اعتراض نہیں تیری حکمت ہے جس کے اندر تو چاہے صلاحیت رکھ دے جس کے اندر چاہے نہ رکھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہاں انہوں نے اس انداز سے بات کہی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کہ ان کی عظمت جو ہے وہ تسلیم کرو اب یہاں آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا اس سے ایک اور اشارہ معلوم ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کس وجہ سے ظاہر ہوئی کس صورت میں ظاہر ہوئی اشتہادی علم کی وجہ سے اب یہاں ایک مختلف بات میں اس کا لگ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر فرمایا کس چیز کی وجہ سے کس صفت کی وجہ سے اشتہادی علم کی وجہ سے خبری علم کی وجہ سے نہیں خبری علم تو فرشتوں کو بھی تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر فرمایا اشتہادی علم کی وجہ سے پھر اللہ فرما ہیں فرشتوں سے کیا کہ لہٰذا اس کا اشتہادی علم کے اندر کمال تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا اب اس کی عظمت کا اعتراف کرو اور اس کے سامنے سجدہ کرو تو اب انہوں نے سجدہ کیا تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی پھر اس طرف میں آ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا کمال ظاہر فرما کے اللہ نے ان کی عظمت کا اعتراف کرایا کس چیز میں اشتہادی علم کمال کی وجہ سے کہ اشتہادی علم کمال جو اس کے آگے سجدہ کرو اور اس کی عظمت کا اظہار کرو تو اس میں اللہ نے کس بات کی تعلیم دی کہ آئی انسانوں کہ تمہارے اندر جن کو ہم نے اشتہادی صلاحیت عطا فرمائی ہے جن کو ہم نے مشتحد بنایا ہے ان کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال نہ کرو اور ان کے نتائج کو قبول کرو اور ان کے آگے جھک جاؤ یہ ہے کہ یہاں بھی اشارتاً تقلید موجود ہے کہ اس جھک جانے کو تقلید کہتے ہیں کہ مشتحدین کی تقلید کرو اپنی عقل اپنی عقل کو اعلیٰ مت سمجھو کہ اللہ نے جن کو صلاحیت عطا فرمائی ہے فرشتوں جیسا انداز اختیار کرو کہ اللہ کہ میں اس کو مشتحد نہیں مانتا اس کو تو نے بنایا یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں مجھے مشتحد بنایا ہوتا نہیں ان کا انتر علیم الحکیم کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کس میں صلاحیت ہے کس میں نہیں اور یہ صلاحیت رکھنے والا بھی تو ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تیری حکمت ہے جس کے اندر چاہے تو صلاحیت رکھ دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں فرمایا کہ فرشتوں جیسا انداز اختیار کرو شیطان جیسا انداز اختیار مت کرو تکلیف سے بچنا یہ شیطانیت کا راستہ ہے اور تکلیف کو اختیار کرنا یہ فرشتوں کا انداز ہے پھر اس کے اندر جو بات ایک قابل اعتراض بنی ہے دور حاضر کے اندر حضرت یہ ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو سجدہ تو صرف اللہ کو ہوتا ہے جی بجا آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے دو سجدے تھے ایک ہے سجدہ عبادت ایک ہے سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو شروع سے لے کر آج تک قیامت تک صرف اللہ کے لیے ہوگا اگر سجدہ عبادت کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہے کسی بزرگ کے مزار پہ آپ گئے اور وہاں جا کے آپ نے سجدہ کیا کیا کیوں سجدہ کر رہے ہو حضرت اس لیے سجدہ کر رہے ہیں یہ بزرگ وہ ہیں جو بگڑی بنا دیتے ہیں آپ بگڑی بنا دیتے ہیں اس لیے سجدہ کریں یہ سجدہ عبادت ہے اور یہ شرک ہے اگر کوئی آدمی یہ گئے کہ نہ کسی بزرگ کے مزار پہ گیا وہاں جا کے سجدہ کیا آپ نے پوچھا بھائی کیوں سجدہ کیا کہنے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں میں نے ان کی عظمت کے لیے سجدہ کیا ہے اس کو مشرق نہیں کہا جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ بھائی یہ تعظیمی سجدہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی شریعت سے پہلے جائز تھا لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں حرام ہو گیا نبی علیہ السلام والسلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ملک شام میں ایک کام کے لیے بھیجا وہ صحابی رضی اللہ عنہ واپس آئے حضرت کا جو کام تھا وہ کر کے واپس آئے تو جب آئے مجلس میں السلام تشریف فرما تھے تو انہوں نے آ کے نبی السلام کے سامنے سجدہ کیا نبی علیہ صاحب والسلام نے فرمایا کہ یہ سجدہ کیوں کیا انہوں نے کہا کہ حضرت میں ملک کے شام میں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ یہودی علماء کی خدمت میں جب عام لوگ آتے ہیں تو آ کے یہودی علماء کو سجدہ کرتے ہیں ادب احترام کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہودی علماء جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں اگر وہ قابل احترام ہیں تو حقیقی رسول جو ہیں اللہ کے وہ قابل احترام کیوں نہیں میں نے اس لیے سجدہ کیا حضرت نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر سجدہ حرام کر دیا گیا ہے اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو یہ سجدہ تعظیمی ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے سجدہ عبادت نہیں تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے پھر آئیے قرآن مجید کی طرف سورہ یوسف کے اندر یہ واقعہ آئے گا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اور افراد خانہ جب یوس اللہ علیہ اللہ خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کے سجدہ کیا کیونکہ اس دور کے اندر یہ رواج موجود تھا کہ بادشاہ کی خدمت میں آتے تھے بڑے کی خدمت میں آتے تھے تو تعظیمی سجدہ کرتے تھے تو یہ تعظیمی سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہوا ہے تو سجدہ دو قسم کا ہے سجدہ عبادت یہ شرک ہے یہ کبھی جائز نہیں رہا سجدہ تعظیم یہ جائز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اعظم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو یوسف علیہ نبی جینا علیہ صاحب السلام اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو وہ شرک کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی شرک کا تصور بھی ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا تو یہ شرک نہیں یہ سجد تعظیمی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں سجد تعظیمی حرام ہو گیا ہے اور اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو پھر آگے اللہ سوال فرما رہے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے شیطان نے سجدہ نہیں کیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ آگے آئے گا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا کہ اللہ خلقتنی و خلقتہ من ہوں کہ اے اللہ کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا آگ اعلیٰ ہے مٹی سے میں تیری اعلیٰ مخلوق ہوں جب تیری اعلیٰ مخلوق ہوں ادنا مخلوق کو سجدہ کروں تو یہ تیری توہین ہے اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا اب اس نے ابلیت نے جو سجدہ نہیں کیا اب نوز من مزالک اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ تیری توہین ہے اللہ کو نوز من ذالک معلوم ہے اللہ کو بتلا رہا ہے اب یہاں دو تین باتیں جو دور حاضر کے لحاظ سے قابل ہو رہے ہیں دیکھیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ خود یہاں فرما رہا ہے وَإِذْ قلنا لی ملاس لِآدَمْ آدم کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو شیطان تو جنات میں سے ہے جب کہاں ہے قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے کہا کہ ہم نے جنات سے کہا سجدہ کرو قرآن مجید میں جو ہے اللہ نے انہیں فرشتوں سے کہا سجدہ کرو جب فرشتوں سے سجدہ کرنا کرنے کا حکم ہے فرشتوں کو شیطان تو جنات میں سے ہے جب جنات میں سے اس کو تو اللہ نے حکم نہیں دیا جب اللہ نے حکم نہیں دیا تو پھر اللہ نے کیوں گرفت کی شیطان پر جی ہاں یہ وہ جواب ہے جو شیطان کی سمجھ میں نہیں آیا ان کی سمجھ میں آ گیا اس لیے میں کہتا ہوں دور حاضر کے مفکرین شیطان سے بھی آگے ہیں شیطان نے نہیں کہا کہ اللہ نے جب پوچھا کہ جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا شیطان نے نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے حکم دیا نہیں تو نے فرشتوں کو حکم دیا تھا شیطان نے نہیں شیطان نے کہا خلق تنی ناری میں خلق تہ کہ اللہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں اسے اعلیٰ اور افضل اب شیطان کا سجدہ نہ کرنا یہ تکبر اور حسد کی وجہ سے تھا اب دیکھیے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانا فرشتوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا لیکن فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں سوال کیا رائے دی کس بنیاد پر اللہ کی وفاداری کی بنیاد پر اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کیا کس بنیاد پر تکبر اور حسد کی وجہ سے سب سے پہلا جرم جو مخلوق سے سرزد ہوا ہے وہ تکبر اور حسد ہے جو شیطان سے ظاہر ہوا اور اس شیطان کے اثرات سے پھر آج ہمارے اندر یہ موجود ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بنیادی برائی وہ تکبر ہے اور حسد ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو لہٰذا ایک بات تو یہ کہ شیطان جو ہے یہ حکم میں شامل تھا کیسے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں باہر کسی ملک کا صدر آ رہا ہے فوج کے کسی یونٹ کو حکم دیا گیا ہے اس کے کمانڈر کو کہ اس کا استقبال کرنا ہے اس کو سیلوٹ مارنا ہے اب جناب اس کے بعد وہ کمانڈر صاحب ہیں وہ اکیلے جا کے کھڑے ہوں گے سیلوٹ ماریں گے یا اپنے یونٹ کو لے کے جائیں گے اب اپنے یونٹ کو لے کر جائیں گے تو حکم میں نہیں کہا گیا کہ یونٹ کو لے جاؤ لیکن کیونکہ کمانڈر سے جب کہا جا رہا ہے یونٹ خود بخود اس حکم میں شامل ہے تو یہ شیطان اور ابلیس یہ فرشتوں کے برابر کی مخلوق نہیں اس کے بعد کے درجے کی مخلوق ہے جب فرشتوں کو حکم ہے کہ تم سجدہ کرو تو ہر چیز کو حکم خود بخود ہو گیا کہ سب سجدہ کرو اور آدم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم دوسری بات کہ یہاں زمین پر انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے جنات کو اب مخفی کیا گیا ہے پہلے وہ رہتے تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس جنات کی مخلوق کو کنارے لگاؤ کیوں کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کا آغاز ہونے والا تھا فرشتے آئے انہوں نے جنات کو مار مار کے سیدوں پہ لگایا تو ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے ایک جن وہ ہے جو ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا وہ خود بھی نافرمانی سے بچتا ہے اور باقی جنات کو بھی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتے ہیں اللہ نمائے اس کو اپنے ساتھ لے لو باقیوں کو کنارے لگا دیں تو یہ ابلیس شیطان اس کا نام ہے عزابزیل شیطان تو اس کی کرتوتوں سے بنا ہے اس کا نام تو لہٰذا یہ عزازیل ہے تو اللہ نمائے عزازیل کو اپنے ساتھ رکھ لو تو یہ عزازیل جو ہے یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا عام طور پر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا معلم ہے فرشتوں کا استاد ہے نہیں فرشتوں کا استاد نہیں فرشتوں کی رفاقت کا اعزاز اس کو دیا گیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھ لو تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا جب فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اب میں دوسرا جواب عرض کر رہا ہوں پہلے جواب میں تو میں نے گزارش کی کہ جب اونچی مخلوق کو سیدے کا حکم ہے تو نیچی مخلوق خود بہت حکم میں شامل ہے ٹھیک اب میں دوسرا جواب عرض کر رہا ہوں تو یہ ازازی یہ کہاں رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو جو حکم فرشتوں کے لیے تھا وہی حکم ساتھ رہنے والے کے لیے تھا اس لحاظ سے بھی یہ سجدے کے حکم میں شامل تھا جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پھر اس کا نام ابلیس فرمایا ہے ابلیس اس کو کہتے ہیں کہ جو مکمل طور پر مایوس ہو رحمت کسی ذریعے سے بھی اس تک نہ پہنچ سکے اور شیطان کہا شیطان کے معنی بھی دوری کے ہیں جو اللہ سے دور ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے تو اس کو شیطان کہا تو اس لیے پھر اس کا نام شیطان ہوا اور اس کا نام جو ہے وہ ابلیس ہوا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بطور مہمان رکھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بہت بطور مہمان رکھا تو آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بھی رہیں پھر اللہ نے ان کو بیوی بھی عطا فرمائی ان کی بائیں پسلی سے حضرت حب رضی اللہ عنہ پیدا ہوں اب یہ دونوں میاں بیوی بی جنت کے اندر رہ رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں اس میں رہو لیکن بلا تقربہ حاضر شجر اس درخت کے قریب نہیں جانا بس ایک بات ہے اللہ نے یہاں سمجھا دی یہاں اللہ کیا بات بتلانا چاہتے تھے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو اور حضرت کی اولاد کو یہ بات بتلانا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو کہ شیطان کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا اب کیا ہوا شیطان کو تکلیف حسد کہ یہ جنت کے اندر اعزاز کے ساتھ کیوں رابطے کی صورت نکالی اور اب آدم علیہ السلام کو مختلف انداز سے قائل کیا اس درخت کے پھل کھانے کہا کہ حضرت دیکھیں کہ آپ عارضی طور پر جنت میں رکھے گئے ہیں نا آپ تو زمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں عارضی طور پر آپ جنت میں رکھے گئے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہاں جنت سے نکلنا ہوگا جب آپ جنت سے نکلیں گے تو زمین میں جائیں گے وہاں کی اولاد پیدا ہوگی جب آپ اولاد کی پریشانیوں میں پڑیں گے تو یہاں تو آپ اللہ کا ذکر ہر وقت کر رہے ہیں تو وہاں ذکر تو آپ اللہ کا نہیں کر سکیں گے رکاوٹیں پیدا ہوں گی اب یہ محبت سے آزما رہا ہے اور آج کے دور کے اندر بھی جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں وہ اس انداز سے چھوڑے جاتے ہیں کہ لہٰذا آپ ذکر سے محروم ہو جائیں گے اللہ کے ذکر سے محروم ہونا یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے آدم علیہ السلام کا ذہن متعارف ہوا کیوں اللہ کی اطاعت و فرم برداری ہوں کہ میں اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاؤں کہ اس سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے زنگار سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ آپ یہ پھل کھا لیں اس پھل کی وجہ سے آپ زمین پہ نہیں اتارے جائیں گے میں کہ نہیں اللہ نے منع فرمایا جب اللہ نے منع فرمایا میں یہ نافرمانی نہیں کر سکتا پھر کچھ عرصے کے بعد کہ حضرت دیکھیں کہ آپ زمین پہ اتریں گے آپ کی اولاد پیدا ہوگی اور اولاد ساری کی ساری تو اللہ کی موتی فرما بردار نہیں ہوگی کوئی جہنم میں جائیں گے کوئی جنت میں جائیں گے کیا آپ یہ بات برداشت کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد اللہ کی نافرمان ہو جائے میں کہ نہیں کیا یہ بات آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد جہنم میں چلی جائے نہیں اب ایک طرف اللہ کی عظمت کا احساس دوسری طرف اولاد کی محبت کا احساس کہ کوئی جہنم میں جائے نہیں فرمایا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد پیدا ہی نہ ہو فرمایا اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں فرمایا یہ پھل کھا لیں اس کی وجہ سے آپ زمین پہ اتریں گے نہیں اور اولاد پیدا نہیں ہوگی میں نہیں اللہ نے منع فرمایا اس کے بعد پھر خود قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے وقاص ماہما انی لکما لمین ناصحین کہ اس نے قسم کھائی اللہ کی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں میں شرمندہ ہوں آپ سے میں نے سجدہ نہیں کیا اس کی وجہ سے میں مجرم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں شرمندہ ہوں اس لیے میں آپ کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا وہ داغ اور دھبا دھو ڈالوں اب دیکھیں کس قدر آجی کی بات اس نے کی اب اس پہ حضرت آدم علیہ والسلام مائل ہوئے کہ یہ جو قسم کھا رہا ہے اللہ کی قسم کوئی مخلوق جھوٹی نہیں کھا سکتی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری اولاد میں ایسے ایسے با کمال ہوں گے جو اللہ کی قسمیں ایسے کھائیں گے جیسے کہ عادت بنا لیں گے کھڑے ہوئے ہیں آج عدالتوں کے اندر آج معاشرے کے اندر کہ اللہ کی قسمیں اس انداز سے کھا رہے ہیں کہ جیسے انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو واہم گمان میں بھی نہیں تھا جب کوئی مخلوق اللہ کی قسم جھوٹی بھی کھا سکتی کہا کہ کہ کیا تو میں حضرت یہ یہ پھل فرماتے تھے اب یہاں دیکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں ولا تقربہ حاضی ہی شبا اللہ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا مقصود کیا تھا کہ یہ جو پھل ہے اس درخت کا جو پھل ہے یہ پھل نہیں کھانا اب حضرت آدم علیہ السلام جب متاثر ہوئے ہیں شیطان سے اب یہاں اشتہادی غلطی ہو کہ انہوں نے سمجھا کہ پھل کی ممانعت نہیں درخت کی ممانعت اب درخت کی ممانی جو ایسے وہ پھل انہوں نے اس درخت کا نہیں کھایا اس درخت کا پھل انہوں نے دوسرے درخت سے کھایا کہ منع تو اس درخت سے کیا گیا تھا وہ درخت کھایا یہ غلطی ہے اشتہادی غلطی اور فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آ گئی اس کا ذریعہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ آئے گا یہاں ایک بات جو قابل توجہ ہے اور پیغام ہے رب العالمین کا میرے اور آپ کے نام وہ ہے صد ذرائع سدے ذرائع ہے کہ گناہ کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ زنا کا گنا زنا کا گنا بہت بڑا لیکن اس کے لیے کیا کرو غیر محرم پہ نگاہ ڈالنے سے بچو گے تو اس راستے میں آگے نہیں بڑھو گے تو یہاں نگاہ ڈالنے سے بچنا یہ سدے ذرائع ہے تو لہذا اپنے آپ کو گناہ کے راستے سے بچاؤ جب راستے سے بچاؤ گے گناہوں سے بچنا خود بخود جو ہے ہوتا اچھا چلے جائے گا یا اللہ نے فرمایا ولا تقربہ حاضی شاہ اس درخت کے قریب مت جانا ممنوع تو اس کا پھل تھا لیکن فرمایا جب قریب جاؤ گے تو پھل بھی کھاؤ گے اس لیے فرما دیا کہ قریب مت جاؤ اس کو سد ذرائع کا اصول کہتے ہیں اور یہ پیغام دیا ہے اللہ نے انسان کو کہ دیکھو کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ بری صحبت سے بچاؤ بچاؤ گے اپنے آپ کو تو گناہوں سے بچو گے یعنی آغاز ہی سے اپنے آپ کو روکنا ہے اس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ فرمائی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان نے پھسلا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اب یہاں دیکھیے قرآن مجید کی فساد اللہ یہاں ہے فاض اللہ ہما زے کے ساتھ ہے فاض اللہ ہما بس اس نے پھسلا دیا دونوں کو میاں بیوی کو آدم علیہ السلام کو حوالے میں پھسلا دیا شیطان نے یہاں زواد کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں قرآن میں دیکھیں یہاں زواد کے ساتھ نہیں فا ہما نہیں ہے زواد نہیں ہے اگر اغلّہ زواد کے ساتھ ہوتا تو اس کے معنی ہوتے کہ شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کر دیا گمراہ نہیں کیا فاض اللہ فاض اللہ جو ہے وہ یہ کیا ہے ذلت کس کو کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے کیچڑ ہے آپ احتیاط سے چل رہے ہیں لیکن آپ کا پاؤں ایسی جگہ پہ پڑا جہاں پھسلن تھی آپ کا پاؤں پھسل گیا تو یہ غیر ارادی پھسلن ہے اس کو ارادی پھسلن نہیں گیا تھے یا اللہ نے فاض اللہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکا لیکن شیطان نے صورتحال ایسی پیدا کی جس پہ ان کا پاؤں پھسلا ہے تو پھر فرمایا اس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا اللہ تبار و تعالیٰ نے حکم دیا صفحہ نو پہ کہ آپ زمین پہ اتر جائیں اب یہ اتارنا یا اترنا یہ اللہ و تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اظہار تھا کیا نکل جائے حضرت آدم اللہ نبی علیہ سات اسلام سے اللہ کے ناراضگی کیسے برداشت ہو سکتی تھی لہذا انہوں نے اللہ کے حضور رجوع کیا توبہ کی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کلمات بھی آدم علیہ السلام کو توبہ کے خود ہی سکھلا دیا ان کے دل میں ڈال دی یہ آگے کلمات آئیں گے ربنا ولمنا انفسنا و لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ان الفاظ سے حضرت نے دعا فرمائی اللہ نے دعا قبول فرمائی جب دعا قبول فرما لی توبہ قبول ہو گئی فرمایا کہ زمین پہ اب تمہارا اترنا یہ اعزاز کے لیے ہے اس اعزاز کے لیے جو اعزاز خلافت سے تعلق رکھتا تھا اب آپ زمین میں رہیں گے جب آپ ہی زمین میں رہیں گے تو آپ کی اولاد کی ہدایت کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا امیا جس اور جو ان میں ہدایت قبول کرے گا اس کا انجام جنت کہ اس کو نہ تو افس خوف ہوگا عذاب کا اور نہ ہی نعمتوں کے چھن جانے کا افسوس ہوگا جنت کی نعمتیں وہ کہ جنت کی ایک ایک نعمت کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں حقیر ہوں اور اس کے بعد اگر جنہوں نے نافرمانی کی نہ مانا ان کا انجام جو ہے یہ عذاب ہوگا کون سا عذاب یہ جہنم کا عذاب ہوگا پھر یہاں اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ اللہ نے فرمانی کیا کہ اے انسانوں اے میرے بندو اپنے باپ کے طریقے پہ چلو کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام طریقے پہ چلو شیطان کے طریقے پہ مت چلو آدم علیہ السلام سے لفزش ہوئی غیر ارادی غلطی ہوئی انہوں نے تعویل نہیں کی بہانے نہیں بنائے حقیقت بھی اللہ کے سامنے بیان نہیں کی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ارادے سے یہ نہیں کیا میں نے تو شیطان کی قسم کی وجہ سے یہ غلطی کی ہے کوئی عذر پیش نہیں کیا بغیر عذر پیش کی اللہ سے رجوع کیا اللہ سے توبہ کی ایسے بندوں کی اللہ توبہ قبول فرما دے جو تعویلیں کر رہے ہوں نہیں جی میرا مقصد یہ تھا میرا مقصد یہ آپس میں تو چل سکتی ہے بات اللہ کے سامنے یہ بات نہیں چلتی تو فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد اے میرے بندو اپنے باپ کے طریقے پہ چلو احتیاط کرو اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر میرے سامنے جھک جاؤ مجھ سے رجوع کرو شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ نہیں اللہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا میں افضل تھا یہ غیر افضل ہے یہ تعبیر ہے فرمایا یہ شیطان کا طریقہ ہے آدم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو اور شیطان کے طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ پھر یہاں ایک بات اور جو قابل غور ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ طب الرحیم کہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی کیونکہ وہ تو خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم نہایت رحم والا ہے اس سے بھی ایک فتن غرض ہے ایک فتنہ ہے جس کو متضلہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اللہ کے سامنے آپ توبہ کریں اللہ پر لازم ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی کیوں رحیم نہایت رحم والا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں قبول فرما لے ہماری توبہ قبول فرما لے اگر وہ گرفت میں لینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا تو یہ بہت فتنہ ہے جس کا اللہ نے یہاں رب جو ہے وہ فرما دیا پھر اس کے بعد اس بات کا بھی اس کے اندر رب موجود ہے ایک بات جو عرض کر دوں باقی پھر تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ آدم علیہ السلام کی یہ غلطی قابل گرفت نہیں اشتہادی غلطی ہے اشتہادی غلطی قابل گرفت نہیں ہوتی پھر اللہ نے گرفت کیوں فرمائی یہ میں ایک مثال عرض دیتا تھا جس کے بعد جو ہے وہ پوری طرح سے واضح ہوگی کیا آپ ایک بال ہاتھ میں لیں اس بال کو آپ اپنے ہاتھ کی پشت پہ لگائیں ایسے کریں دیکھیں آپ کو سکون محسوس ہوگا جی چاہے گا کہ ایسے حرکت کرتے رہے لذت محسوس ہو اس کو پاؤں میں ایڑی میں اس کو لگائیں لذت محسوس ہوگی اب ذرا اس کو آنکھ میں لگا کے دیکھیں ساری لذتیں سمجھ میں آ جائیں گی کیوں کہ ایک ہی جسم ہے ایک ہی مٹی سے بنا ہے لیکن یہ جگہ لطیف نہیں آنکھ لطیف ہے معمولی چیز کو برداشت نہیں کر سکتی اللہ کے نبی بھی بشر ہیں انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں لیکن ان کی لطافت اتنی ہے کہ اشتہادی غلطی اگر کوئی غیر نبی کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی اجرتا فرمائیں گے لیکن یہ مقامی نبوت اتنا بلند ہے لطیف ہے کہ یہاں اشتہادی غلطی بھی برداشت نہیں ہو سکتی ان کے مقامی بلند ہونے کی وجہ سے ہے نبی غلطی کے امکان سے پاک ہے اس کے اندر عصمت ہے تو عصمت لطافت ہے تو اس لطافت میں اشتہادی غلطی جو گرفت کی قابل نہیں قابل گرفت نہیں لیکن نبی کی اشتہادی غلطی بھی قابل گرفت ہے تو یہ ان کے مقام بلند کی وجہ سے ہے ان کی خطا کی وجہ سے نہیں اس کو ذہن میں رکھنا انبیاء کرام اسلام ہیں وہ معصوم ہیں اور بناہوں سے پاک ہیں تو اشتہادی غلطی ان سے ہوتی ہے اور اس اشتہادی غلطی پر اللہ کی فرمات ہے یہ بات آگے قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے اندر بھی ہے یہ بات آئے گی آج زبانوں پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت کیا ہے کہ نہ آدم علیہ السلام غلطی کرتے نہ ہم زمین پہ آتے میرے محترم آدم علیہ السلام غلطی کی وجہ سے زمین پہ نہیں آئے انی جاہر فی الارض خلیفہ کہ خلافت چلیے جس سے شیطان کو حسد ہوا اور فرشتوں کو بھی یہ خواہش ہوئی وفاداری کی وجہ سے کہ یہ منصب اللہ نے عطا فرما دیتا تو اللہ نے اتنا بڑا منصب عطا فرمایا جب اتنا بڑا منصب عطا فرمایا تو اس کی قدر دانی بھی اسی انداز سے کرنی چاہیے تو ہم سزا کے طور پر زمین پہ نہیں آئے ہم آخرت کو سنوارنے کے لیے زمین پر آئے ہیں اگر ہم آخرت سنوار کر زمین سے چلے گئے وہ بات اللہ نے فرما دی کہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا اور اگر آخرت بگاڑ کر دنیا سے چلے گئے تو انجام جو ہے وہ جہن رکھے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی آخرت کو سنوارنے والا بنا دے اس طریقے سے سنوارنے والا بنا دے نبی اسلام کی تعلیمات کے مطابق جیسا کہ اللہ صاحب کرام رضی اللہ عنہ نے توفیق عطا فرمائی اللہ ہمیں انہی جیسی توفیق عطا فرما دے اور ہم دنیا سے جائیں تو اپنی آخرت کو بڑھا کر جائیں اور قیامت کے دن اللہ تبار و تعالیٰ ہمیں جنت و فردوس میں داخل فرمائے حضرات صاحب کرام کی معیت کے ساتھ تو اس کے بعد اب جو سبق والی بات ہے وہ اس کر دیتا ہوں تربیت کے سلسلے میں ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ آواز کی مقداریں بھی تین ہیں آواز کے رخ بھی تین ہیں مقداروں کی مشق ہم کر چکے ہیں اس وقت آواز کی رخ ہم مشق کر رہے ہیں کل ہم نے چھوٹی مقدار کی جو تھی وہ مشق کی تھی کہ اوپر کے رخ کی مقدار کی کل ہم نے مشق کی تھی کہ اوپر کے رخ کی تین مقداریں چھوٹی مقدار درمیانی مقدار لمبی مقدار اس کی ہم نے مشق کی تھی کل کہ با با با یہ آواز اوپر کے روٹی ہے اور اس کی تین مقداریں ہیں چھوٹی درمیانی اور لمبی مقدار آج ہم جو مشق کر رہے ہیں وہ نیچے کے روک کی مشق کر رہے ہیں تو نیچے کے روک کی چھوٹی مقدار نیچے کے روک کی درمیانی مقدار اور نیچے کے روک کی لمبی مقدار تو اب میرے ساتھ اس کو ادا فرمانا ہے تو اب میں چھوٹی مقدار ادا کر رہا ہوں نیچے کے روک کی تو چھوٹی مقدار انگوٹھے کی نوک پہلے یہ انگوٹھے کی نوک اسی ہاتھ کے اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں گے انگوٹھے کی نوک پہلے پورے کے آدھے حصے تک پہنچے گی تو آواز کی مقدار چھوٹی پہلے پورے کے جوڑ تک پہنچے گی تو آواز کی مقدار درمیانی اور انگلی کے آخر تک پہنچے گی تو مقدار لمبی اب ہم چھوٹی مقدار ادا کر رہے ہیں نیچے کے رخی تو بوٹھے کے نوک آپ چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں گے اور آواز ادا کریں گے پہلے پورے کے آدھے حصے ٹھیک جی میں اب اس کو ادا کر رہا ہوں بی تی جی لی نی نی ہی اب یہ چھوٹی مقدار ہے نیچے کے میں اس کو بے تے دے نہیں پڑھیں گے لی نی نی اب ہم درمیانی مقدار میں اس کو ادا کر رہے ہیں پہلے پورے کے جوڑ تک بی تی جی فی لی می نی اب اسی کو لمبی میدان میں ادا کرنا ہے اٹھے اونوٹھے نو پوری انگلی کے آخر تک جائے گی بی تی تین ادارے ہیں نیچے کے لوگ اب اس کے بعد جہاں تک عقائد کا اور مسائل کا سبق ہے تو اس سلسلے میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عقائد کے لحاظ سے کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ توحید کس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانچ باتوں میں اکیلا مانا کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے وہ اپنے افعال یعنی کاموں میں اکیلا ہے وہ اپنے احکام یعنی حکموں میں اکیلا ہے وہ معبود ہونے میں اکیلا ہے اب یہ ہے کہ توحید کی ضد ہے شرک اب شرک کیا ہے تین باتیں بنیادی طور پر شرک ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ایک بات کہ وہ کام وہ خالق کے لیے مخصوص ہیں اس سے پہلے وہ باتیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں انہیں کسی مخلوق میں ماننا عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اگر کسی مخلوق کو عالم الغیب مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا حضرت عالم الغیب کے جو معنی ہے عالم الغیب کے معنی تو یہ ہیں کہ جو باتیں عقل سے معلوم نہ ہوں باتوں کو جاننے والا ہو نبی علیہ والسلام جہنم کو جنت کو دیکھ کر بھی تشریف لائے جاننے والے ہیں تو ہم اس معنی میں عالم الغیب کہتے ہیں نہیں میرے ہوتا اس طرح میں عالم الغیب اصطلاح میں عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو کسی ذریعے سے نہ ہو نبی علیہ السلام کا علم بہت زیادہ لیکن حضرت کے علم ذاتی ہے یہ اللہ نے وہی کے ذریعے سے عطا فرمایا وہی کے ذریعے سے عطا فرمایا حضرت کے علم ذاتی نہیں وہ ذات جس کے علم ذاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک ہوتا ہے اور عالم الغیب میں دوسری بات یہ کہ علم ذاتی ہو اور لا محدود ہو اس سے باہر کوئی چیز نہ ہو قرآن کہہ رہا ہے میری بات میں وما علم ہو شعرا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو شاعری نہیں سکھائی شاعری کا علم نبی علیہ السلام کے علم میں شامل نہیں نبی علیہ السلام کو جادو کا علم نہیں تھا نبی علیہ السلام کو شاعری کا علم نہیں ہے حضرت کو جادو کا علم نہیں ہے کیا جادو اور شاعری اللہ کے علم سے باہر ہے نہیں تو عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے کسی اور کے اندر اگر مانیں گے تو یہ شرک ہوگا حاضر نازر ہونا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جس کے سامنے ہر چیز موجود ہو تو اللہ والی بات اگر کسی مخلوق میں مانیں گے تو یہ شرک ہے دوسری بات اللہ کے لیے جو کام مخصوص ہیں اگر وہ کسی مخلوق کے لیے کریں گے تو شرک ہے سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے مخلوق کے لیے کریں گے تو شرک گھر کا طواف اللہ کے لیے مخصوص ہے بیت اللہ کا طواف کریں گے اگر کسی اور جگہ کا طواف کریں گے تو شرک ہے قربانی کس کے نام پر اللہ کے نام پر اگر کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کریں گے ذبح کریں گے تو یہ شرک ہے تو وہ کام جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہے تیسری بات جو باتیں مخلوق کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ میں مانیں گے تو شرک اولاد کا ہونا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے والدین کا ہونا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے بیوی کا ہونا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے اسی طرح سے اونگنا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے کہ نیند کرنا تھک جانا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے اگر یہ باتیں اللہ میں مانیں گے تو یہ شیخ ہوگا مجبور ہونا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے اللہ کو مجبور مانیں گے تو یہ شیخ ہوگا ٹھیک اب اس کے بعد احکام اور مسائل میں تو ہم پڑھ رہے تھے اس بات کو کہ نماز کی سات شرطیں ان میں سب سے پہلی شرط ہے پاکیز کی جسم کی دوسری لباس کی تیسری جگہ کی تو آج ہم ایک مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ جب وضو نہ ہو چار کام ہیں جو بغیر وضو کے نہیں کیے جا سکتے باقی کام کیے جا سکتے ہیں فضیلت کام ہوگی اذان آپ بغیر وضو دے دیں گے اذان ہو جائے گی لیکن فضیلت نہیں ملے گی لیکن چار کام ایسے ہیں جو بغیر وضو کے ہو ہی نہیں سکتے کرنے ہی نہیں چاہیے نماز نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی جان بوجھ کے پڑھیں گے تو ایمان کا خطرہ ہے ایمان ہی نہ چلے دوسرا سعید تلاوت سعید تلاوت بغیر وضو کا نہیں ہو سکتا دور حاضر کے اندر یہ فتنا ہے کہ حضرت آپ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں جاتے جاتے آپ نے سجد تلاوت والی آیا سنی آپ چلتے چلتے بھائی سر جھکا دیں سید تلاوت ادا ہو جائے گا نہیں میرے محترم سید تلاوت کی بھی وہی شرطیں ہیں نماز کی شرطیں اس کے لیے وضو ضروری ہے تیسری تیسرا کام جو بغیر وضو نہیں ہو سکتا بیت اللہ کا طواف جیسے ہی وضو ٹوٹے گا طواف ختم ہو جائے گا تو آپ آئیں گے اگر آپ نے تین چکر لگا لیے ہیں چوتھے میں ٹوٹا پانچویں میں ٹوٹا اس کے بعد ٹوٹا تو آپ آ کے وہی چکر شروع کریں گے اگر تین چکر پورے ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا پھر آپ آ کے پہلے چکر سے طواف شروع فرمائیں گے اس کے بعد ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ چار کام ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے اور اگر غسل کی حاجت ہو تو چار کام یہ نہیں کر سکتے تین کام اور نہیں ہو سکتے ایک یہ کہ زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ بغیر وضو ہیں بے شک آپ سارا وقت بغیر وضو بیٹھے رہیں کوئی گرفت نہیں لیکن بغیر غسل کے بیٹھنا رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے تو زیادہ دیر تک بغیر غسل کے بغیر مجبوری کے بغیر غسل نہیں رہنا چاہیے غسل جو ہے وہ جلدی کرنا چاہیے اور آج کے سبق کی آخری بات کہ دعا جو ہے ہم اس وقت کہہ رہے ہیں اس کی ادائیگی سے ہی کر رہے ہیں تو اس وقت جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے تو بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ ہم کہہ لیتے ہیں بسم اللہ اللهم من الخبث من الخبث والخبائث ہاں اس بات کا خیال فرمائیں گے کہ یہاں سے ہے تین نقطے والی نا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگائیں گے اور اس کو ڈھیلا ڈھالا لگائیں گے والخبائث بسم اللہ اللہ یہ داخل ہوں گے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا عام طور پر مشہور ہے کہ جی بایاں پاؤں اندر رکھ کے پڑھیں گے نہیں میرے بھائی پہلے پڑھیں گے پھر بایاں پاؤں اندر رکھیں گے کیونکہ جب آپ بایاں پاؤں اندر رکھیں گے تو یہ دو فرشتے جو آپ کے ساتھ ہیں یہ پیچھے ہو جائیں گے یہ بایاں پاؤں آپ نے اندر رکھا فرشتے پیچھے ہٹ گئے اب آپ نے دعا پڑھنی فرشتوں نے نہیں لکھی پہلے آپ یہ دعا پڑھیں گے پھر بایاں پاؤں اندر رکھیں گے تاکہ فرشتے یہ دعا آپ کی لکھ لیں گے اور جس وقت آپ بیت الخلا سے باہر آئیں گے تو باہر آنے کی دعا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تو دایاں پاؤں باہر رکھ کے دعا نہیں پڑھیں گے دونوں پاؤں باہر نکال کر یہ دعا پڑھیں گے تاکہ فرشتے جب اپنی جگہ پہ آئیں گے تو یہ دعا لکھیں گے آپ نے دایاں پاؤں باہر رکھ کر دعا پڑھی فرشتے اپنی جگہ پہ ابھی نہیں آئیں گے جب تک دونوں پاؤں باہر نہیں نکلیں گے تو یہ دعا نہیں لکھی گئی تو جب آپ داخل ہوں گے دعا پڑھ کے بایاں پاؤں اندر رکھیں گے تو فرشتوں نے دعا آپ کی لکھ لی جب آپ باہر نکلے دونوں پاؤں باہر نکال کر آپ نے دعا پڑھی فرشتوں نے دعا لکھ دی نہ صرف دعا لکھی بلکہ دعا لکھنے کے ساتھ یہ جتنا وقت آپ نے بیت الخلاء میں لگایا وہاں موبائل پہ سودے کرتے رہے دوستوں سے باتیں بھی کرتے رہے فرشتے اس سارے وقت کو ذکر میں لکھ دیں گے تو اس لیے جو ہے یہ اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا اور اس کے بعد بایاں پاؤں اندر رکھ کر داخل ہونا اگر حاجت بیت الخلاء کی وجہ کسی کھلی جگہ پر آپ کر رہے ہیں کسی کھیت میں ہیں یا کہیں اور ہیں تو اس وقت پہلے دعا پڑھیں گے پھر اپنا ساتر کھولیں گے تو ساتر کھولے سے پہلے وہاں دعا پڑھیں گے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں گے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل سے صحیح فام کی طرف فرما دیں یہ بات اس یہاں موجود ہیں جن حضرات کو چاہیے آگے دینا چاہیں وہ یہاں سے اپنی مسجد کے مطابق اٹھا ہیں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم اغفر لنا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 العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا اجمعیم